اور میں تم سے کچھ اس پر اجرت ناؤ مانگتا میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے